پتا یہ امت تو نفس کو قربان کرنے والی امت ہے وہ میرا نات میشری نَفْسَهُ ابدی مَرْضَاتِ اللَّهِ یہ اپنے آپ کو بیچنے والے لوگ ہیں اپنی دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں آخرت خرید لیتے ہیں یہ ڈرتے نہیں ہیں اس لیے کہ تم انہیں جس موت سے ڈراتے ہو وہ موت ان کی محبوبہ ہے وہ موت ان کی لیلا ہے ہے تم انہیں جیل خانوں سے ڈراتے ہو ان جیل خانوں کی تاریخیوں میں یہ رب تک پہنچنے کا سفر طے کرتے ہیں